الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول صلى عليه وسم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وبارك وسلم وسلم اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد محمد وعلى وعلى آل آل وبارك وسلم اسلام دین فطرت ہے انسان کو پوری زندگی کی ہدایات عطا کرتا ہے پوری زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے آداب کہتے ہیں ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جن کی وجہ سے انسان خود بھی پریشانی سے بچے اور اس کے ارد گرد دوسرے لوگ بھی پریشانیوں سے بچ جائیں ان کو آداب کہتے ہیں تو زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا نبی السلاط اسلام کی رسالت پر یقین کر لیا نبی علیہ السلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس کو قبول کر لیا اب اس کی زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں ان کو آداب زندگی کہا جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا ٹریفک کے قانون اس لیے بناتی ہے کہ گاڑی چلانے والا خود بھی محفوظ رہے اور دوسرے لوگ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں تو قوانین بنائے جاتے ہیں لوگوں کی جان کی حفاظت ہو مال کی حفاظت ہو شریعت نے پوری زندگی کے قوانین بتا دیے چنانچہ کتابیں پڑھیے کھانے کا طریقہ پینے کا طریقہ سونے کا طریقہ بولنے کا طریقہ ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ ایک دوسرے کے حقوق جو عائد ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیل کتب کے اندر موجود ہے چنانچہ نبی علیہ سات اسلام نے ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر کلمہ گو کو یہ حدیث یاد ہو ہے بھی چھوٹی سی ہر مرد یاد کر سکتا ہے ہر عورت یاد کر سکتی ہے اور اس کے معنی کا بھی پتہ ہو اور یہ حدیث پوری زندگی پیش نظر رہے نبی علیہ اسلام نے مختلف الفاظ کے ذریعے سے بعض چیزوں کی تعریف کروائی مثلاً فرمایا کہ المجاہد من جاہد فی طاعت اللہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اس کو مجاہد کہتے ہیں پھر فرمایا المہاجر من من الخطایا والذنوب کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے ہجرت کر جائے ان کو چھوڑ دے یہ اصل ہجرت ہے اور اسی جمن میں فرمایا کہ المسلم مسلمان وہ ہے من سلم من المسلمسان الحمد للہ یقین المسلم سلم المسلمون من لسانه دیکھی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں یہ ایک بنیاد ہے اگر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں تو مسلمان صحیح معنوں میں ہیں اور اگر پورا نہیں کر رہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہنے والے نے کہا چمی گوئم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارہ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات اس کے تقاضوں کو میں جانتا تو نبی سات اسلام نے بہت سادہ لفظوں میں آسان لفظوں میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتا دی کہ مسلمان کون ہوتا ہے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے ایزا نہ پہنچے اب اس میں زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھوں کا تذکرہ بعد میں اور باقی ازا کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے قول اور فیل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو قول زبان سے صادر ہوتا ہے اور اکثر فیل وہ ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں اور باقی آزا ان کے زمن میں آ جاتے ہیں پھر ان دونوں میں سے بھی زبان کا تذکرہ پہلے کیا اس کی کچھ وجوہات ہیں مثال کے طور پر انسان ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے موقع کم آتے ہیں چوبیس گھنٹے تو دوسرے کے گربان نہیں پکڑ کے کھڑا ہوتا لیکن زبان سے دوسرے کا دل دکھانے کے موقع بہت زیادہ جب چاہا زبان سے ایک فکرہ بول دیا اور یہ دوسرے کے دل میں جا کر ایسے چبھا کے اس کو چیر کے رکھ دیا پھر غور کیجئے کہ انسان دن میں ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا رات اپنے گھر میں ہوگا لوگ امن میں ہوں گے مگر زبان یہ وہ تلوار ہے جو دن میں بھی چلتی ہے رات میں بھی چلتی ہے اپنے گھر بیٹھ کے بھی چلتی ہے اور انسان زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے ہاتھ سے لگایا ہوا زخم جلدی مندمل ہو جاتا ہے زبان سے جو زخم لگا دیا جائے وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا بہت گہرا ہوتا ہے زبان ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جو رشتے انسان تلوار کے ذریعے سے بھی نہیں کاٹ سکتا غصہ آیا دو بھائیوں نے بولنا بند کر دیا اب یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ تلوار اور کینچی سے کٹ نہیں سکتا تھا مگر زبان کے دو بول اور ایک دوسرے سے بول چال خطر تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ ہے پھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں مشقت لگتی ہے اور زبان سے تو کوئی مشقت ہی نہیں ایک بچہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے عورت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ہاتھ سے تو نقصان پہنچائے گا نا جب دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوگا اور اگر اگلا طاقتور ہوا تو الٹا دو اپنے منہ پہ لگ جائیں گی لیکن زبان سے انسان جس کو چاہے دل دکھا سکتا ہے پھر ہاتھوں سے انسان نقصان پہنچاتا ہے اس بندے کو جو سامنے موجود ہو مگر زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں غائب کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ اپنے پچھلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ایزا پہنچا سکتا ہے چنانچہ انسان غیبت کرتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کی ان کو دکھ دکھ دیتا ہے جبکہ زبان کے بجائے ہاتھ سے انسان ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا ہاتھ سے انسان کسی فرد کو تکلیف پہنچا لے گا مگر زبان کے ذریعے سے تو ایک وقت میں پورے قبیلے اور پوری قوم کے دل کو دکھا سکتا ہے تو اس لیے نبی علیہ سات اسلام نے زبان کو مقدم فرمایا اور فرمایا کہ منسلم لسان ہی دہی یہ جو ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اس کے سات درجے ہیں سب سے پہلا درجہ ہے کہ انسانوں میں انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھائے جائز شرعی چیزوں میں ان کی نافرمانی کرے بعض نوجوان ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں اپنے باپ کی بات ماننا ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے والد چونکہ اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا ہے تنقید برداشت نہیں ہوتی اس لیے آج کل کے نوجوان اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے اچھا ہی نہیں لگتا ان کو دوست اچھے لگتے ہیں کیوں دوست تعریفیں کرتے ہیں دوست الٹے کام سکھاتے ہیں نف کی خواہشات پوری کرنے کے راستے دکھاتے ہیں تو دوست اچھے لگتے ہیں باپ اچھا نہیں لگتا ایسی بچیاں جوان العمر ہو جاتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتی ہیں ماں کے سامنے بولتی ہیں گھر کے کام کرنا ان کو مصیبت نظر آتا ہے صبح کے وقت ماں ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی صاحبہ کالج یونیورسٹی جانے کے لیے نہا دھو کے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور جب وہ نہا دھو کے تیار ہوتی ہے تو ابھی ناشتہ بننے میں دو منٹ دیر ہوتی ہے تو وہ منہ بنا کے اور غصے میں نکل جاتی ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور ماں بیچاری سارا دن مغموم رہتی ہے کہ میری بیٹی بغیر کھائے یونیورسٹی چلی گئی آج کل کی بیٹیاں اپنی ماں کے اوپر راج کرتی ہیں ان کا دل دکھاتی ہیں تو شرعی کاموں میں انسان ان کی بات کو مانے ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فسق و فجور میں پڑھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دین سے روکتے ہیں آج کل یہ بھی مصیبت ہے ایک نوجوان نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی مجھے لا کے خط دکھایا اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ امی میں نے آج سے نبی السلاط اسلام کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا تو ماں نے خط کا جواب لکھا کہ تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ اب یہ مسلمان ماں ہے اس کا اسلام کدھر گیا ایک بچی جو پردہ کرنے والی بنی نیک بن گئی اب اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے ناراضگی تھی کہ یہ برقع کیوں کرتی ہے خط میں اس نے لکھا کہ قریبی عزیزوں کی شادی تھی سارے گھر والے گئے میں بھی برقع پہن کر گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابو نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہیں تو برقع اتارو نہیں اتارنا تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے سارے گھر والے مجھے گاڑی سے اتار کر اکیلے کھڑے چھوڑ کر شادی میں چلے گئے ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کو پردے سے منع کرتے ہیں اور بیٹوں کو سنتیں سجانے سے منع کرتے ایسی صورت حال میں طاعت المخلوق لماسیت الخالق تعالی کی معصیت میں مخلوق کی کوئی کوئی اتباع نہیں کرنی ہوتی اطاعت نہیں کرنی ہوتی اگر ماں باپ ایسا کہیں گے تو وہ اپنے مقام سے خود ہی گر جائیں گے ہاں جہاں تک شرعی معاملات ہیں اب والد نے کہا بیٹے سکول جایا کرو پابندی کے ساتھ محنت کرو بچہ دوستی میں لگ گیا نہ کالج جاتا ہے نہ ٹیوشن پڑھتا ہے ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے آپ نے ٹیوشن لگا کر دی تو ٹیوشن والے استاد سے بھی دوستی کر لی اور گپوں میں وقت گزار دیا گزار دیا سال کے آخر پر پتہ چلا کہ وقت ضائع کرتا رہا اور جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تم نے وقت ہی ضائع کیا تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اب جو بچہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گنا ہے لہذا کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے کہ ماں باپ کا دل دکھے بلکہ کوشش کی جائے کہ ان دنیاوی امور میں ان کا دل خوش ہو ان کے ساتھ تعلق ایسا رکھا جائے کہ ان کا دل جیت لیا جائے ان کی دعائیں لی جائیں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے چنانچہ جو انسان اپنے استاد کی دعائیں لے گا علمی فیض اس کا بہت پھیلے گا جو ماں باپ کی دعائیں لے گا اللہ اس کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے تو رزق کی برکت ماں باپ کی دعا کے ساتھ اور علم کی برکت پیر استاد کی دعا کے ساتھ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اس میں بھی آج کل بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں بیویاں خاوند کے حقوق کا لحاظ نہیں کر پاتی خاوند بیویوں کا حقوق کا خیال نہیں کر پاتی حیرت کی بات ہے کہ کئی مرتبہ بیوی بھی دیندار خاوند بھی دیندار اور ذرا سی بات پہ بس غصے میں آ کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے نشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا اس کی وجہ کیا تھی فرمایا کہ یہ ناشکری ہوتی ہیں ذرا خامن سے کوئی کمی دیکھیں تو جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے تو کبھی تیرے گھر میں آ کر خیر دیکھی نہیں اس ایک فکرے کے بولنے کی وجہ سے اس خاوند کی ساری زندگی کی جو بھلائی تھی اچھائی تھی اس پر پانی پھیر دیا اور کئی مرتبہ خامد بھی آگے سے ایسے کر دیا کسی بات سے غصہ آ گیا اب بیوی کو کہا دس سال سے شادی ہوئی اور میں دس سال سے پریشانی کی زندگی رہا سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا کیا سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے لکھ نہیں رہے ہوتے اب اس دس سال میں بیوی نے خدمت کی ہوگی بیوی کی اولاد ہوئی ہوگی بیوی نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی خاوند کی خدمت کی ہوگی اس نے علم پڑھا ہوگا نمازیں پڑھی ہوگی پردہ کیا ہوگا کتنی مرتبہ خاوند کا دل خوش کیا ہوگا دس سال سے شادی ہوئی اور میں دس سال سے عذاب میں مبتلا ہوں اس ایک فکرے سے دل دکھا دیا تو میاں بیوی دونوں کو جب تک خوف خدا نہ ہو اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق کا صحیح ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے سورہ نصاب پڑھ لی دیئے ہر چند آیتوں کے بعد اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اس صورت میں اتق اللہ کا لفظ اتنا استعمال ہوا کہ حیران ہوتا ہے بندہ کیوں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا یہ ایک دوسرے کے اتنے قریبی تعلق کو ادا کرنے میں ہمیشہ کوتاہیاں کریں گے یہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے ورنہ تو پھر غصہ آتے ہیں تو بس مردوں کے ہاتھ نہیں رکتے عورتوں کی زبان نہیں رکتی اور اچھی بلی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں بس میں دوسری شادی کر رہا ہوں یاد رکھیں جب بیوی کو آپ نے یہ الفاظ سنا دیے کہ میں اور شادی کروں گا یا کر لوں گا تو آپ نے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا پھر شیطان اس کے ذہن کو خراب کر سکتا ہے اس کو بھی سکھاتا ہے کہ تم بھی اپنے والدین سے تعلق زیادہ جوڑ کے رکھو تاکہ اگر خامن چھوڑے تو ماں باپ تو تمہیں پاس رکھ لے اور اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو شیطان اس کو گناہ کا موقع سکھائے تم کسی سے تعلق جوڑ کے رکھو یہ دھتکارے گا تو کوئی تو قبول ہی کر لے اتنا یہ خطرناک لفظ ہے اور ذرا سی بات پہ آج کل مرد اس کو استعمال کر لیتے ہیں شریعت نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے اور نبی السلام نے شاد فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں یہ نبی علیہ شاط اسلام کی مبارک زندگی بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر چھوٹی موٹی کو تاہی غلطی بیوی کر جائے تو برداشت کرنی چاہیے چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اہلا کے نبی جب ہم مکہ میں تھے تو اہل مکہ عورتوں کے اوپر غالب تھے ہم مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگ اپنے آدات اخلاق میں ذرا تحمل مزاج ہیں تو بیویاں چڑھ جاتی ہیں سر پہ تو بات ایسی ہوتی ہے حضرت اکبر اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بیویاں ڈیڑھ خسم ہوتی ہیں ان کو تسلی ہوتی ہے اچھا بندہ ہے تو وہ کئی دفعہ ناز میں بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں مگر شریعت نے اس بدتمیزی کے برداشت کرنے پر بھی اجر بتایا سنیے ایک مرتبہ نبی علیہ السلاط اسلام اور سعید عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی بات پہ بات بڑھ گئی اب میاں بیوی کا تعلق ہے اللہ تعالی کی شان کے ادھر سے صدیق اکبر لانو آ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ابو بکر کو ہم منصف بنا لیتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منصف بناتے ہیں تو عائشہ صدیقہ دلانوں نے کہا کہ ہاں آپ سچی سچی سب بات بتا دیں تو جب انہوں نے کہا نا سچی سچی سب بات بتا دیں تو صدیق کے کو غصہ آیا وہ باپ تھے انہوں نے صدیقہ کے ایک تھپڑ لگایا کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی غلط بات کریں گے اب ان کو جو تھپڑ پڑا تو وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ ابو کہیں اور دو چار نہ لگا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں منصف بنایا تھا تمہیں سزا دینے والا تو نہیں بنایا تھا لہذا ہم اب میاں بھی آپس میں طے کر لیں گے آپ جاؤ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عائشہ دیکھ باپ سے تجھے میں نے بچایا ہے نا یہ نبی علیہ ساط اسلام کا عمل ہے تو شریعت نے کہا کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے سنیے یہ سفارش کس نے کی اللہ رب العزت نے کی فرمایا وہ آشروہ نبل معروف کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو اب اچھے انداز کی زندگی گزارنے کی سفارش کون کر رہا ہے اللہ رب العزت کر رہی ہے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو دنیا میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی اور بدتمیزی پر بھی برداشت کر لے گا اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے میری سفارش کو مانا تھا آج میں تیرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے تجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ تھا فرما اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ بیوی پہ ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں مثال کے طور پر تیری تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ اب بتاؤ کہ بیٹیوں کو پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں ہے عورت کا اختیار ہوتا تو وہ ماشاء اللہ ساری دنیا بیٹوں سے بھری ہوتی اور رشتوں کے لیے ایک ایک لاکھ بندوں کی اپلیکیشن آ رہی ہوتی بھائی یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں میں و عقیمہ اس کو وہ بانج بنا دیتا ہے بندے کا تو اختیار نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا ہے کہ طبیب کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید مرد کا ہی قصور نکل آئے لیکن عورت سے اس بات پہ ناراض کہتے ہیں جی بس اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اب بتائیں ایک ایسی بات پہ بندہ ناراض ہے کہ جو عورت کے اختیار وہی نہیں ساس ڈانٹ رہی ہے نند اس کو تانے دے رہی ہے اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اس کا دل دکھایا جا رہا ہے تو وہ عورت کیا کرے کہاں جائے تو میاں بیوی کا یہ معاملہ اتنا قریب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو پھر انسان اس حق کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے اس لیے ایک بزرگ تھے ان کی بیوی زبان کی ذرا سختی ویسے جو عورتیں زبان کی ذرا سخت ہوتی ہیں حضرت تھانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں جو زبان کی میٹھی ہوتی ہے نا ان کی مٹھاس خامن تک کی نہیں اوروں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں پاک دامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں کوئی کلیہ نہیں ہے مگر عام طور پر دیکھا گیا کسی نے کہا کہ حضرت ایسی بدتمیز عورت کو طلاق دے دیں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر دو شکلیں ہوں گی ایک شکل تو یہ کہ یہ متلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا اور دوسرا سب شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت آ ہے وہ پھر بھی رہے گی تو دوسرے خاوند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل نہ دکھے طلاق نہیں دیتے تھے اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے نبی علیہ سات اسلام اتنا لحاظ فرماتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تحجد کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائنتی کی طرف اتنا آہستہ آہستہ اترے کہ آہٹ نہ ہو کوئی حرکت نہ ہو ان کی آنکھ نہ کھل جائے اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے ننگے پاؤں چلے کمرے میں اور پھر جوتے باہر آ کر پہنے اور جنت بکی چلے گئے آشا سیدھی کر لانا آنکھ تو کھل گئی وہ بڑی حیران کہ بھئی اتنے دبے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب وہ بھی پیچھے سے آئیں تو نویر اسلام جنت وقی سے واپس آ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آ کے بستر پر لیٹ گئی نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس کھولا ہوا ہے دوڑ کے جو آئی تھی فرمایا عائشہ کیا ہوا بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی کیوں گئی تھی اہلا کہ نبی آپ اتنا خاموش اور بڑے دبے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے تو فرمایا کہ عائشہ میں نے اس لیے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے اب اندازہ لگائیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے تیسرا درجہ کہ انسان اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے پہلا تھا ماں باپ کا دل نہ دکھائے دوسرا تھا کہ بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے اور تیسرا کہ اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے شریعت نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس پڑوسی کے حقوق کی تاکید کے لیے اتنی بار آئے مجھے دل میں ڈر پیدا ہوا کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے یہ پڑوس کہاں تک ہوتا ہے علماء نے لکھا چالیس گھروں تک دائیں بھی چالیس گھر بائیں بھی سامنے بھی پیچھے بھی تو پورا محلہ ہی بن گیا تو معلوم ہوا کہ پورا محلہ پڑوس ہے تو کیا ہم اہل محلہ کی رعایت کرتے ہیں بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے اپنی طرف سے جتنا حسن سلوک کی زندگی گزار سکیں اتنا بہتر ہے چنانچہ ایک آدمی گزرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے اے اللہ کے نبی بڑا نیک ہے بڑا عبادت گزار تہجد گزار نیکوکار فرمایا پڑوسی اے اللہ کے نبی طبیعت ذرا سخت ہے تو پڑوسی اتنے خوش نہیں ہے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے تھوڑی دیر میں ایک دوسرا بندہ گزرا نبی نظام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا رعایت کیا تم اپنے کومنٹس دیتے ہو اہلا کے نبی بس فرض واجب پورے کرتا ہے کوئی زیادہ اتنا نیکی کا شوق تو ہم نے دیکھا نہیں کہ راتوں کو جاگتا ہو بڑے امال کرتا ہو فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اہلا کے نبی بڑا اچھا رکھ رکھاؤ ہے اور پڑوسیوں کا دل اس سے بہت زیادہ خوشی ہیں فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی بالآخر جنت میں جائے گا تو جو انسان اچھے رکھ رکھاؤ والا ہو اچھے اخلاق والا ہو پڑوسی خوش ہوں اللہ کے بندے اس سے خوش ہوں اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش ہو جاتے تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کی رعایت کرنی چاہیے اس کا احساس ہمیں اس دن ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کر فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پھرسی نہیں کی تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا کہے گا اللہ آپ کھانے پینے بیمار ہونے سے منزہ اور مبرہ ہیں یہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں دن تمہارے پڑوسی بھوکے تھے اگر تم ان کو کھانا کھلاتے ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا تو ان کو پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا اس کی بیمار داری کرتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار مرضی کی ہوتی اس دن احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے چوتھا درجہ کہ انسان اپنے ماتحتوں کی بھی دل آزاری نہ کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بندے کے ماتحت ہوتے ہیں ان کا بھی دل نہ دکھائے اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتا ہے سمجھانا ڈانٹ ڈپٹ کرنا اصلاح اور تربیت کی خاطر وہ ایک الگ بات ہے اس کی شریعت نے سو فیصد اجازت دی جیسے حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو مارنے لگے تو جیسے ہی اس کو مارنے لگے تو وہ کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے نہ مارے پر مان لگے کہ وہ بدتمیز میں تجھے اللہ کے لیے ہی تو مار رہا ہوں تو اصلاح اور تربیت کے لیے سرزنش کرنا سمجھانا ناراض ہونا یہ الگ بات ہے دل دکھانا یہ الگ چیز ہے تو فرمایا اپنے ماتحتوں کا بھی دل نہ دکھاؤ جیسے کچھ لوگ فیکٹری ہیں بزنس ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے محبت پیار کا سلوک رکھنا چاہیے ان کو محبت دینی چاہیے چنانچہ نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کا دل دکھائے گا فنا ان حجی جہ یومل میں قیامت کے دن اس ماتحت کا وکیل بن کر اس کو اس کا حق دلواؤں گا اب سوچئے ذرا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا حجی جہ یوم القیام میں قیامت کے دن اس کا اٹارنی بنوں گا اور میں اس بندے کو اس کا حق دلواؤں گا اس لیے ایک آدمی تھا اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ رہتا تھا پیار محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ تیرے اپنے عمل تو اتنے اچھے نہیں ہیں مگر تو نے اپنے ماتحتوں کا دل خوش رکھا آج میں بھی تمہارا دل خوش کرتا ہوں اور تمہیں میں جنت کا راستہ دکھا دیتا پانچویں بات کہ انسان کسی مسلمان کا بھی دل نہ دکھائے اب ذرا توجہ فرمائیے ماں باپ کا دل نہ دکھائے بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے بھائی بہن پڑوسی کا دل نہ دکھائے اور پھر اس کے بعد ماتحتوں کا دل نہ دکھائے اور پھر پانچویں بات فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائے شریعت کا حسن دیکھیے کہ آمت المسلمین کے بارے میں فرمایا کہ تم کسی کا دل نہ دکھاؤ چنانچہ اب اس کا اندازہ اسے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دم ہو و مال ہو و عرض مسلمان کا مال اس کی اس کا خون اس کی عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام منع کر دیا گیا اور آج کسی جی مسلمان کا دل دکھانا شاید سب سے آسان کام یہ تو شریعت نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ تم مسلمان کی دل آزاری نہ کرو اب ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ شاط اسلام نے کہاں تک تاکید فرمائی فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے جب تک اپنے منہ کو صاف نہ کرے تب تک مسجد میں مت آئے کیوں منع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے منہ کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی فرمایا کہ تم نے مسجد میں آنے خزو زینت کم میں مسجد زینت اختیار کرو صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں آؤ تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اور آج جس بندے کو نزلہ لگا ہونا ذرا دیکھا کریں بڑی محفل میں بیٹھ کے ناک صاف کرے گا اور اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں کو کتنی کراہت ہو رہی ہوتی ہے بار بار ناک صاف کرے گا اور بری محفل میں بھئی آپ ذرا دو قدم اٹھ کے ایک طرف ہو جائیں آپ اپنی ناک صاف کر لیں لیکن نہیں سکھایا کسی نے نہیں محفل میں بیٹھ کے ایسا کرتے ہیں گندے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں شریعت نے یہاں تک رعایت فرمائی سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے وہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو برس کی بیماری ہو سفید داغ کی اور سفید داغ ایسے ہو کہ دیکھ کے کراہت ہوتی ہو اس کو چاہیے مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں اکیلا پڑھ لے اللہ اس کو جماعت کا ثواب وہی عطا فرما دے لوگ دیکھیں گے ان کو کراہت ہوگی ان کو کراہت سے بچاؤ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت نے دوسروں کا مسلمانوں کا دل دکھانے کی کتنی رعایت فرمائی چنانچہ پھر اس کے بعد فرمایا چھٹی چیز کہ انسانوں کا دل نہ دکھاؤ یہاں تک تو تھا نا مسلمانوں کا دل نہ دکھاؤ فرمایا انسانوں کا دل نہ دکھاؤ کافر بھی ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرو رہن سہن بیٹھنے اٹھنے میں اس کو پتا چلے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے وہ کافر بھی تمہارے اعمال سے متاثر ہو اس کا دل بھی نہ دکھاؤ انسانوں کا دل نہ دکھاؤ چنانچہ فرمایا دو باتیں کہ اگر تم راستے میں چل رہے ہو اور کوئی تکلیف ایزا دینے والی چیز پڑی ہے کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے لوہے کی کوئی چیز پڑی ہے کسی کا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں میں لگ سکتا ہے کوئی پتھر پڑا ہے تو اماطت العضا انی طریق تم راستے سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے اب اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ اشراد اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے مکان کے سامنے کے حصے کو صاف رکھو گھر کا مکان ہوتا ہے نا تو اس کے باہر کا دروازہ ہوتا ہے تو باہر کے دروازے کے جو سامنے جگہ ہے یعنی گلی کی جگہ میں اس کو بھی صاف رکھو یہ گھر والوں کی ذمہ داری کیوں کہ تمہارے گھر کے سامنے سے جو انسان گزرے کہیں اس کو گندگی پڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے تو جب نبی علیہ السلام نے گھر کے دروازے سے باہر کی جگہ کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا تو گھر کو صاف کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی بھائی اور آج تو ہم گھروں کے اندر بھی ایسا گند مچاتی ہیں کہ توبہ تو شریعت نے انسانوں کا دل دکھانے سے بھی منع فرما دیا فرمایا تم ان کا دل خوش کرو گے ارحم من فی الارض یرحم ہم من منفی سما تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے اور پھر ساتواں درجہ بتایا کہ فقط انسانوں کا ہی نہیں تم جانوروں کو بھی ایزا نہ پہنچاؤ جانوروں کو بھی ایزا نہ پہنچاؤ کہ وہ بھی سیر ہوئے حضرت عزرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ نے حقوق البہائم کے اوپر کتاب لکھی کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سواری کے اوپر چڑھے ہوئے ہو اور کسی سے بات کرنی ہے تو سواری پہ بیٹھ کے بات مت کرو جانور کو خام خواہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے تم رکے ہوئے ہو تم نیچے اتر جاؤ جس سے بات کرنی ہے بات کرو اور جب چلنے ہیں تو سواری پر بیٹھ کر سفر کر لو تم اگر جانور رکھتے ہو تو ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھو عمر لانو فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اگر دریائے نیل کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مرے گا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا دریا کے کنارے پر کتا پیاسا مرے ہم دیکھو کہ ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہمارے اقادر اس کا بھی خیال بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاہشہ عورت تھی بدکار عورت تھی بدکردار عورت تھی اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا حدیث پاک میں آتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا تو ہمارے اکابر تو جانداروں کی بھی تکلیف کا خیال رکھتے تھے تو جو جانوروں کو تکلیف سے بچاتے ہوں تو انسانوں کے بارے میں کتنے محتاط ہوتے ہوں گے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محدث تھے فوت ہوئے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ان نے کہا مغفرت تو ہونی تھی آپ نے حدیث پڑھائی اور آپ نے اس قدر دین کی خدمت کی کہنے لگے نہیں اس وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا تو وہ کیا فرمانے لگے میں ایک مرتبہ بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے جیسے ہی قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی اس کو پیاسی کو یہ سیاہی پینے دو میں نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو روکا وہ مکھی اڑ کے چلی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تھا میں تجھے قیامت کے دن کی پیاس سے امن عطا فرما لیتا اب آپ بتائیے کہ مکھی کی پیاس پر بھی بخش ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا خوبصورتی ہے اس دین اسلام کی کیا حسن و جمال ہے اس دین اسلام کا کتنا پیارا دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا رضی تو اللہ سے راضی ہیں اس نے ہمیں کتنا زندگی گزارنے کا پیارا طریقہ عطا فرمایا جہاں جانوروں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے حضرت خواجہ واقع بلّہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمرکند کے رہنے والے تھے سمر کندھ میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے یخ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں آپ ایک رات تحجد میں اٹھے آپ نے مسلح پہ تحجد کے نوافل پڑے اور ٹھٹھر رہے تھے سردی سے تو نوافل پڑھنے کے بعد بھاگے اپنے بستر کی طرف کہ میں بستر میں لحاف میں ذرا گھس کے سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلی ان کے بستر میں گھس گئی تھی تو خیال آیا کہ بلی کی نیند خراب ہوگی چنانچہ یہ مسلح پر بیٹھ کر چھٹرتے رہے جس رات انہوں نے یہ عمل کیا اس رات ان کے شیخ کے دل میں اللہ تعالی نے الہام فرمایا کہ ان کا یہ عمل قبول ہوا اور ان کو کہو کہ یہ سفر کریں اس سفر کی وجہ سے ایک بہت بڑی شخصیت ان سے بیت ہو کر فیض پائے گی اور دنیا میں فیض پھیلے گا چنانچہ شیخ کے حکم پر خواجہ با بلا رحمت اللہ علیہ وہاں سے سفر کر کے دہلی آئے اور یہاں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے بیت ہوئے ایک بلی کے آرام کا خیال رکھنے پر اللہ نے ایسا ان کو شاگرد عطا فرمایا تو اگر ان جانوروں کا لحاظ کرنے پر اتنی رحمتیں ہیں تو انسانوں کا لحاظ کرنے پر مسلمانوں کا لحاظ کرنے پر مسلمان بھی رشتہ دار بھی ہوں قریبی بھی ہوں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے دوست احباب ان کی رعایتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا لہذا اچھا انسان وہی جو کسی کا دل نہ دکھائے اچھا انسان وہی جو کسی کا بس اس اجتماع کا نچوڑ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے ہمارے قول سے فیل سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے اگر ہم نے ایسا سیکھ لیا آپ سمجھ لیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے رب العالم واللہ ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقشبندی ریکارڈنگس فلو قدر تو الل اتیا نل او مشین ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا ہم در در کے دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں اے اللہ اب آپ کے دروازے پر مانگنے بیٹھے ہیں بس آپ عطا فرما دی کوئی بوڑھا پوری زندگی غفلت میں بسر کرتا رہا حتیٰ کہ بیوی بھی فوت ہو گئی اولاد بھی نہیں تھی بھائی بہن بھی مر گئے قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہ رہا روزگار کا سلسلہ بھی کوئی نہیں کسی دور کے واقف کے گھر میں رہتا تھا اور اس نے بھی ایک دن تنگ آ کے کہا ہر وقت کھانستے رہتے ہو ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں اب نکل جاؤ یہاں سے تو اب اگر یہ بوڑھا وہاں سے بھی بے گھر بے در ہو جاتا ہے اب سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں میرا اپنا تو کوئی نہیں اس کو پھر خدا کا گھر یاد آتا ہے اب اگر یہ مسجد کی طرف چلتا ہے بوڑھے اس بڑھاپے کے عالم میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے گردن جھکی ہوئی ہے آنکھوں میں بینائی نہیں کانوں میں شنوائی نہیں منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں اب اگر یہ کھانستا ہانپتا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے کو بھی اس کو شرمندہ نہیں کرتے تو یہ کرتا رہا تو یہ کرتا رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ کرتے ہیں فرمایا وہ ان اطانی یمشی تو ہر ولا کہ یہ بندہ اگر چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے جو اتنا کریم پر وہ دگار لہذا یوں اللہ تعالی سے دعا مانگیے کہ اللہ گناہ گار ہیں خطا کار ہیں بس ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو یہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے سوائے گناہوں کے غفلتوں کے خطاؤں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس آئے اللہ ہم سے یہ پوچھ لینا میرے بندے مجھ سے لینے کیا آئے بادشاہ تو یہی پوچھا کرتے ہیں لینے کیا آئے جب آپ یہ پوچھیں گے اے اللہ بس ہم آپ کی خدمت میں اپنی پریشانیاں عرض کر دیں گے اس لیے کہ مشکلوں کو حل کرنے والی فقط آپ کی ذات ہے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں ہے ہوتا ہے نا کہ چلو اس سے نہ ملا اگلے سے مل جائے گا آپ کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے ہم سے تو وہ فقیر اچھا تھا اندھا فقیر مانگتے مانگتے وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا ایک دو دفعہ صدا لگائی تو کوئی جواب نہ آیا کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتا کسی نے کہا خدا کے بندے مسجد خدا کا دروازہ اس اندھے فقیر نے سنا اور اپنے پیالے کو زمین پہ مار کے توڑ دیا کہنے لگا اچھا اگر خدا کے دروازے پہ آ پہنچاؤں اب اس کے بعد کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا ہم بھی اسی فقیر کی طرح بن جائیں کہ آج اللہ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے اے اللہ آپ ہی ہمارے اوپر مہربانیاں فرما دیجیے بالکل ہماری حالت ایسی ہو جیسے ایک معذور بندہ ہو شادی شدہ ہے ایال دار ہے بیوی حاملہ ہے اور گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کوئی اور سہولت کی چیز ہے بیماری کا علاج نہیں اب وہ مانگنے کے لیے نکلتا ہے مگر کہیں سے کچھ نہیں ملتا کوئی اسے کہتا ہے فلاں سخی اپنے دروازے کے سائل کو خالی نہیں جانے دیتا اب یہ اپاہج فقیر جس کے پیچھے پورا کنبا ہے ایال ہے بیوی بچے ہیں اتنے لوگ ہیں بھوکے پیاسے ہیں وہ اس دروازے پہ کتنی امیدیں لے کے جاتا ہے اور کتنی تڑپ کے ساتھ وہ سی منت سماجت کرتا ہے مجھے کچھ دے دو میرے سر پہ بوجھ بڑا ہے لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں مجھے کچھ دے دیجیے مجھے خالی نہ لوٹائیے جیسے اس ایال دار فقیر کا حال اس سے زیادہ بوجھ ہمارے سر پر اور اللہ تعالی اس سخی سے زیادہ کریم ہے جو عطا فرمانے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا ہم در در کے دکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں اے اللہ اب آپ کے دروازے پر مانگنے بیٹھے ہیں بس آپ عطا فرما دیجیے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں اے اللہ بہت پریشان ہو کر دل گھبراتا ہے آنکھ ادھر ادھر دیکھتی ہے کوئی دروازہ نظر نہیں آتا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے گتراتا ہوں آت پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اللہ بندے آپ کے کہلائیں اور غیروں کے دروازے پہ مانگنے چلے جائیں دل گوارا نہیں کرتا آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تو اپنے رب سے مانگ لیجئے دل کھول کے مانگیے اللہ تعالیٰ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے اور پرائے سب کو دیتے ہیں نیک اور بدکار سب کو دیتے ہیں اور اس سے مانگنے کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں ہے قرآن گواہی دے رہا ہے شیطان نے دعا مانگی تھی رب انضرنی الہ یو بسون اللہ نے اسے بھی مہلت دے دی تھی اگر شیطان کی دعا بھی وہ قبول کر لیتا ہے پھر کل مگو انسانوں کی دعا کیوں قبول نہیں فرمائے تو امید لگا کر یہ سوچئے کہ اے اللہ اب ہم نے آپ ہی سے مانگنے اور ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو کوئی اسے ٹکڑا نہیں ڈالتا ہر بندہ کہتا ہے اپنے مالک کے دروازے سے جا کے کھائے گا اے اللہ ہمارے گلے میں تو کلمے کا پٹا پڑ گیا اب ہم کس کے دروازے پہ جائیں مولا ہمیں اپنے در سے نہ ساری دنیا سے کٹ گئے ہیں مولا آپ اپنے در سے نہ کاٹ دینا اس وقت حالت تو ہماری ایسی بنی ہوئی ہے اے اللہ من ہے سلمت اس وقت پریشان ہے جو گنا جس سے ہوا جس کی وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے اے اللہ آج ہم معافیاں مانگتے ہیں اس رحمت کو عطا فرما دیجئے اور اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما دیجئے تو جب اس طرح دعا مانگیں گے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے ہاں ایک بات ہمارے بال دوستوں کی یہ تجویز تھی کہ اسماء الحسنہ سے دعا مانگے جیسے حضرت خواجہ صاحب مانگتے ہیں تشریف لانے والے تھے لیکن ان کو کچھ گردے میں درد ایسی ہوئی کہ وہ اس وقت خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ آ سکے فون پر ان سے رابطہ ہوا تو انشاءاللہ یہ عاجز اسماء الحسنہ سے دعا مانگے گا آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اس میں آزم ہے اور اس نام سے اگر دعا مانگی جائے حدیث پاک میں آتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے ولی اللہ ہل اسما الحسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے مانگو تو ہم بھی اللہ کے پیارے ناموں سے مانگیں گے انہی ناموں میں سے اس میں آزم بھی ہوگا تو یقیناً دعا قبول ہوگی اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ آجز پڑھے گا مثلا یا رحمان یا اللہ الرحمن یا اللہ تو آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں گے الرحمن یا اللہ اور اس کے بعد آپ اللہ کو پکاریں گے کہیں گے یا اللہ مناسب آواز کے ساتھ جیسے بچہ امی امی امی کر کے پکارتا ہے ماں کا دل پسیج جاتا ہے تو آپ بھی یوں سمجھیے گا آج بھی ہم اللہ اللہ اللہ کر کے اپنے رب کو پکاریں گے اللہ کو اپنے بندوں پہ رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے مہربانی فرما دیں گے تو اس طرح ہم پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے اس کو پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہوگا میں رو رہا ہوں ساتھ والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے یوں سمجھیے کہ بس میں اکیلا ہوں اور میں آج اپنے رب کو پکار رہا ہوں اور آج میں اپنی جو ہے قسمت کا فیصلہ کروا کے اٹھنا چاہتا ہوں گنا بخشوا کے اٹھنا چاہتا ہوں اپنے اللہ سے سلو کر کے اٹھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی فرمائیں گے لہذا دل کی توجہ کے ساتھ اس وقت اللہ سے مانگیے جب مزدور کے مزدوری ختم ہونے کا وقت آتا ہے اس کو بھی امید لگ جاتی ہے کہ ضرور مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہو جائے گی وہ پروردگار جس نے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینے کا حکم فرمایا تو اللہ کے بندوں نے بھی تو تین دن مزدوریاں کی ہیں کبھی نمازیں پڑھی تحجد پڑھی ذکر کیے مراقبے کیے اور بیانات سنے تو تین دن مزدوری کر کے اب مزدوروں کے مزدوری مانگنے کا وقت ہے لہذا اللہ سے مانگ لیجئے اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں یہاں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 یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرکیب اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحسی یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ المحی اللہ المبید یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالک الملک یا اللہ گل جلال اکرام یا اللہ المقسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المورتی یا اللہ المانع یا اللہ الضار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الحادی یا اللہ البدی یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ الصبور یا اللہ یا اللہ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 کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفلوں میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے اللہ جو ارادے سے کیے معاف فرما جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما میرے والا رحمت کا معاملہ فرما نفر شیطان کا لکمہ بننے سے محفوظ فرما حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے غیر کے حوالے نہ فرما نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما آسن دشمنوں کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما اے اللہ نیک اولاد عطا فرما اولاد نرینا نصیب فرما اے اللہ جو بڑی اولاد ہے ان کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جوان موجود ہیں نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں دعائیں مانگتی ہیں اے اللہ ان کی فریادیں قبول کر لیجئے میرے مولا ان کے گرم آنسو کا واسطہ ان کی ٹھنڈی آہوں کا واسطہ میرے مولا قبول کر لیجئے اے اللہ اس مجمع میں کتنے غم زدہ لوگ ہیں ٹوٹے دل والے لوگ ہیں میرے مولا ان ٹوٹے دلوں کے دل کے ٹوٹنے کا واسطہ میرے مولا رحمت فرما دیجئے گرم فرما دیجئے اللہ مرادیں عطا کر دیجئے جولیاں بھر دیجئے گناہوں کو معاف کر دیجئے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل کر لیجیے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما لیجیے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجیے ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے اے اللہ ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ میں شرک سے بچا لیے بدت سے بچا لیے رسومات سے بچا لیجیے اپنی رحمتوں کا معاملہ عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجیے ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کے سب یہاں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں اکٹھے ہوئے ہیں میرے مولا اس سفر کو قبول کر لیجئے ان محفلوں کو قبول کر لیجئے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے کریم آقا حنان اے کا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے رحمت کی نظر ڈال دیجیے ہماری بگڑی بنا دیجیے اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے الجے کاموں کو سلجھا دیجیے اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے کی عزت عطا فرما دیجئے حقوق اللہ میں جو ہم سے معاف فرما دیجئے جو حقوق العباد میں اے اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے اور قیامت کے دن ان حق والوں کو اتنا عطا کر دیجئے ان کو راضی فرما دیجئے اور ہمیں اس بوجھ سے صبح کے دوش فرما دیجئے اللہ کرم کا فاصلہ فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے اے اللہ اس مجمے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے ہم گناگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا اے مولا اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں آپ کے آپ کے آپ نے فرمایا مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے میرے مولا ہم آپ کے بندے بے یا بنے پھرے ہم نے سفید بالوں کا لحاظ نہ رکھا مگر آپ اے اللہ مہربانی فرما دیجیے ہمارے بالوں کا لحاظ کر لیجئے ہماری دعائیں قبول کر لیجئے رحمت کا معاملہ فرمائیے نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے اے اللہ بدکار بچوں کو نیکوکار بنا دیجئے رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگی اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے اے گناگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی چادر عطا فرمائیے اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے وہ بچے سے اے اللہ خفا نہیں ہوتی پھینک نہیں دیتی چھوڑ نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے رب کریم ہم بھی گناہوں کی نجازت میں لچڑے ہوئے ہیں آنکھیں نہ پاک ہیں زبان نہ پاک ہے کان نہ پاک ہیں ہاتھ نہ پاک ہیں دل دماغ نہ پاک ہے اے اللہ ان ناپاک آزا کو پاک کر دیجیے رحمت کی ایک نظر ڈال کے دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے اللہ ہمارا آل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر مزدوری تو نے نے پوری نہیں کی میرے مولا یوسف علیہ السلام بھائیوں کو معاف کر دیا تھا آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے اپنے بندوں کو عطا فرما دیجیے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ مسائل فلا تنہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے مولا ہم تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے اے مولا انکار نہ فرمائیے اے کریم کا انکار نہ فرمائیے اے اللہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے وہی شقی ہوتا ہے اس کو کسی در سے کچھ نہیں ملتا اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے بچا لیجیے اپنے در سے عطا فرما دیجیے جولیاں بھر رحمت کا معاملہ کر دیجیے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے جہاں اللہ لوتی ہے ان خاص خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا دیجئے ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے اے اللہ اس ملک سے تمام مصیبتوں کو ٹال دیجئے اے اللہ دشمنوں کو ٹال دیجئے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیے اے اللہ اس شہر پر خصوصی رحمت نازل فرمائیے سب لوگوں کو اپنی رحمتیں عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنی کرم عطا فرما دیجیے دور قریب سے مرد عورتیں جتنے چل کے آئے ہیں نیک امید لے کر آئے ہیں اے اللہ نیک امید کو پورا کر دیجیے اے اللہ آنے والے دل میں گمان لے کر آئے ہیں نیک لوگوں کا مجمع ہوگا ہم وہاں جا کے توبہ کریں گے قبول ہو جائے گی اے مولا بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی کبرا بستی سے چلا تھا نسر بستری کی طرف اے اللہ آپ نے اس بندے کو معاف کر دیا تھا وہ سو انسانوں کو قاتل تھا اے اللہ مہربانی فرما دیجئے آج آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے ہماری توبہ قبول کر اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جو جو انفرادی طور پر احباب دعائیں مانگ رہے ہیں یا مانگنے کے لیے انہوں نے کہا سب دعائیں قبول فرما لیجیے ہمارے والدین عزیز اقار مشائق جو فوت ان کی مغفرت فرما دیے جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیے ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی مغفرت فرمائیے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں جس انداز سے بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما دیے اور اس پر ان کو برکتیں عطا فرما دیے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اللہ میں بن مانگے عطا بادی دیجیے رب کریم ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ آپ بھی اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جائیے میرے مولا آپ نے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو شفقت عطا فرمائی تو کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں بیٹا روٹی کا لکما مانگے باپ اس کے منہ میں پتھر ڈالے بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کے منہ میں ہڈی ڈالے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں آپ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے خیر کا معاملہ فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو نبی علیہ السلاط وسلام کی اے اللہ صدقے کے قبول پر لیجیے اے اللہ پوری دنیا میں جہاں دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں ہر مکہ ہو یا مدینہ ہو اللہ سب کی دعائیں قبول پر لیجیے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا کالا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی سعید محمد و آلہ و ہی اجمعین بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین